واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله الله واعلموا بكل شيء عليم اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے تو انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ حد سے تجاوز کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی کا حکم بیان فرمایا ہے کہ ایک یا دو طلاق دینے کے بعد عدت گزر جانے کے قبل چاہو تو نیک نیتی کے ساتھ رجوع کر لو یا چاہو تو چھوڑ دو تاکہ اس کی عدت مکمل ہو جائے اور دیکھو اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے رجوع نہ کرو کہ جب اس کی عدت ختم ہونے کو آئے تو رجوع کر لو اور پھر طلاق دے دو تاکہ اس کی عدت کی مدت طویل ہو جائے اور اسے پھر دوبارہ عدت گزارنی پڑے اس لیے کہ یہ زیادتی ہے اور ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اسے اللہ کے حدود کا پاس و لحاظ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بیوی کو طلاق دے دیتے یا کسی عورت سے شادی کر لیتے یا کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہنے لگتے کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی طلاق کو نافذ کر دیا اور اس کی بے فائدہ توجیح کا اعتبار نہیں کیا ہے ابو حرر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں نکاح طلاق اور بیوی کو رجوع کرنا ابو داود ترمزی ابن ماجہ